سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے حبا کر دیا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے عورتوں سے نکاح کی کوئی حاجت نہیں ہے ایک صاحب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نکاح مجھ سے کر دیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر انہیں مہر میں ایک کپڑا لا کے دے دو انہوں نے عرض کیا کہ مجھے تو یہ بھی میسر نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر انہیں کچھ تو دو ایک لوہے کی انگوٹھی ہی صحیح وہ اس پر بہت پریشان ہوئے کیونکہ ان کے پاس یہ بھی نہ تھی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم کو قرآن کتنا یاد ہے انہوں نے عرض کیا کہ فلاں فلاں صورتیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں نے تمہارا ان سے قرآن کی ان صورتوں پر نکاح کیا جو تمہیں یاد ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار انتیس